ہلال بن حسین کہتے ہیں میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ہاں جا کر ٹھہرا ہم ایک مجلس میں جمع ہوئے سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا ان کی اہلیہ یا والدہ نے ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کچھ مانگ کر لاؤ جب فلاں آدمی نے جا کر آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے دیا تھا اسی طرح فلاں نے بھی آپ کے پاس جا کر مانگا تھا آپ نے اسے بھی عطا کیا تھا میں ابو سعید نے جواباً کہا میں پہلے کسی اور ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کروں گا پھر میں نے ایسے ہی کیا مگر مجھے کہیں سے بھی کچھ نہ ملا بالآخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اس وقت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ اس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے تھے جو آدمی مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا اور جس نے غنا اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اور جو آدمی ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دیں گے بہرحال جو شخص ہم سے مانگنے سے بچے گا اور غنا اختیار کرے گا تو وہ ہمیں سوال کرنے والے آدمی کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہوگا سید ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کر میں واپس چلا آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر رزق دیا کہ میں نہیں جانتا کہ انصار کے کسی گھر والے ہم سے زیادہ مالدار ہوں حدیث نمبر پینتیس سو چونتیس مسند احمد